معزز حاضرین وسامعین اسلام کے اندر جس قدر نماز کی اہمیت ہے اسی قدر نماز کی کیفیت کی بھی اہمیت ہے جتنی ضروری نماز پڑھنا ہے اتنا ہی ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے ہمارے ہاں عام طور پر نماز کی اہمیتیں تو بیان کی جاتی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ نماز بہت اہم ترین عبادت ہے شہادتین کے بعد سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے لیکن نماز کیسی پڑھی جائے نماز کی کیفیت اور طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا جاتا ہے تو جتنا زیادہ اہم ہے نماز پڑھنا غصہ ہی اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ہمیں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہ عقیم الصلاح بار بار آپ کو قرآن کے اندر یہ عبارت ملے گی یہ آیت ملے گی وہ عقیم الصلاح تبات و اور کا عمار آقین جو آیت میں نے پڑھی اللہ ماتا کی نماز کو قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو نماز قائم کرنے کا اللہ رب العالمین بار بار ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو شروط واجبات اطمینان اعتدال کے ساتھ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا یہ نماز قائم کرنا تو اللہ رب العالمین بار بار نماز قائم کرنے کا حکم کو دے رہا ہے لیکن نماز کیسے قائم کریں گے یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نے بیان کیا اللہ کا حکم ہے بار بار نماز قائم کرو لیکن نماز کیسے قائم کریں گے یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نے بیان کیا یہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی طرف وہی کی جو حدیث ہے اور حدیث میں آپ نے نماز پڑھ کر کے لوگوں کو بتایا دکھایا کہ ایسی نماز پڑھی جاتی ہے اور آپ نے فرمایا صحیح بخار مسلم کے حدیث ہے سلو کما رائے تم وسلی اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یہ نہیں کہا کہ جیسے چاہو اسے نماز پڑھو کہا جیسا دیکھتے ہو اسی نماز پڑھنا ہے آپ نے امامت کی ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھایا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ آپ رکو کیسے کر رہے ہیں سجدہ کرنا ہوتا زمین نیچے اترتے اور سجدہ کر کے دکھاتے آپ دو مرتبہ آپ نے ایسا کیا تو امامت یعنی ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں تو نماز کیسے پڑھنا ہے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنا سلو کمار اور آئی تم نے وسلی جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتی ہوئی دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے نماز ادا کرنا لیکن نبی کے طریقے کے مطابق تو طریقہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کی جائے گی لیکن طریقہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور جو ہم کلم شہاد پڑھتے ہیں اشد اللہ الہ اللہ اشد اللہ محمد العبد و رسول اللہ الہ اللہ محمد الرسول جو کلمے کا دوسرا جز ہے وہ ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر عبادت کے اندر نبی کے طریقے کو اپنانا ہے وہ اللہ بما شرح اس کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے تقاضا یہ بھی ہے کہ عبادت اسی طریقے پر کی جائے گی جو طریقہ نبی نے امت کو دیا کیونکہ کوئی ایسی عبادت نہیں جو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو لہذا اسی طریقے پر عبادت کی جائے گی آپ نے نماز کے بارے میں ہمارا سنو کے ہمارا تمہوں نے وسلی لی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو وضو کے بارے میں کہ من توجہ نہ ہو وضو یہ جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا یہ نہیں کہا کہ وضو جیسا چاہ کر لیا جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا یہ آپ نے فرمایا آپ نے حج کیا کیا فرمایا خدو امنی مناشی کا کم تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو لہذا ہر عبادت نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے تو عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے نماز بہت اہم ترین عبادت ہے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ ہمارے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اور آپ کے صحابہ نے آپ کے طریقوں کو یاد کیا اور صحابہ نے آپ کے طریقوں کو بیان کیا محدثین نے ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا اس کے موضوع پر کتابیں لکھی گئیں نماز کیسے پڑھنا ہے نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے طریقہ کیسا ہونا چاہیے اس پر اما نے محدثین نے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور میری مراد وہ علماء محدثین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کتابیں لکھی ہیں امت کو بتا دیا کہ ہمارے نبی کی نماز کا طریقہ یہ تھا یہاں تک کہ ایسی کتابیں بھی لکھی گئی اس دور کے عظیم مجدد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ تین جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے نبی کی نماز کا طریقے پر تین جلدوں میں موٹی موٹی اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک اور نام رکھا کہ ایسا کہ تم جب یہ کتاب پڑھ لو تو گویا کہ نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے ایک دم تفصیل کے ساتھ ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے نماز سے متعلق جو بھی صحیح حدیثیں ہیں اور اس کے تعلق ضعیف روایتیں ہیں ان کو بھی ذکر کر کے اور ان پر تنقید کر کے ان کا حکم بیان کر کے سارے مسائل کو بڑی تحقیق کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے اور آج تک اس موضوع پر وہ جیسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے تین جلدوں کے اندر لکھی کتاب لکھی ہے اور ایک جلد میں اس کا اختصار بھی کیا ہے اور اس کتاب کا ترجمہ بھی اردو زبان کے اندر ہو گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی کیفیت کی اہمیت کی بنیاد ہی پر علماء نے محدثین نے صلی پر چلنے والے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی بلکہ ایک ایک جز کے بارے میں کتابیں لکھی آمین کے تعلق سے رفادین کے تعلق سے ایک ایک جز پر علماء نے کتابیں لکھی تاکہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو کیونکہ وہی بات اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا یہ ہمارے کلمے کا جز ہے کلبے شہادت کا کہ اللہ تعالیٰ کی بات وہی کریں گے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے کوئی نیا طریقہ نماز میں روزے میں زکوٰۃ میں حج میں کسی بھی عبادت کے اندر کسی نئے طریقے کو ایجاد نہیں کیا جائے گا نیا طریقہ یہی بدعت کہلاتا ہے منہ صاف سلیم وبارد جس نے ہماری شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے لہذا یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز ہمیں کیسے پڑھنا ہے اللہ رب العالمین نے وضو کا طریقہ تو نماز مسجد کے قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ وضو کیسے آپ نے کرنا ہے لیکن نماز کی کیفیت اپنے نبی کے حوالے کی اور ہمارے نبی نماز کی کیفیت لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے قرآن میں آپ کو کیفیت نہیں ملے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کتنی اہم ہے دین اسلام کے اندر کہ نماز جو اہم ترین عبادت ہے اس عبادت کو بھی ادا کرنے کے لیے جب تک آپ حدیثوں کی طرف وجوہ نہیں کریں گے آپ نماز کا کوئی بھی حصہ نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز کیسے شروع کرنا ہے نماز کہاں پر ختم ہوگی رکو میں کیا کرنا ہے قیام میں کیا پڑھنا ہے دعا سجدے میں کیا پڑھنا ہے تیات کب پڑھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ حدیثوں کے اندر بیان کی گئی حدیث بھی اللہ عبان کی طرف سے وہی ہے جیسے قرآن وہی ہے ویسے حدیث بھی وہی ہے قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے جیسے اس کا ماننا ضروری ہے ایسی حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس کا بھی ماننا ضروری ہے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے امام بن حضم نے امام شافی نے اور امام بن وسمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے علماء نے بات بیان کی ہے کہ قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہو گیا اگر وہ صلب صالین کے فہم کے مطابق ہے قرآن کے تعلق سے صرف ایک مسئلہ کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ فہم اور وہ مسئلہ صلب صالین کے فہم کے مطابق ہو اگر کوئی قرآن کی آیت پیش کرے اور اس کا مطلب کچھ اور لے جو صحابہ نے نہیں لیا تو اس کا فہم معتبر نہیں ہوگا قرآن کی آیت اپنی جگہ درست ہے اللہ رب العالمین کی آیت ہے اس میں کوئی کلام نہیں لیکن کلام ہے اس آیت کا معنی بیان کرنے میں کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اپنے الفاظ میں جبیل امین کو سنایا جبیل امین نے آ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا لیکن اس کا معنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا حدیث کے معنی ہمارے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں لیکن الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں قرآن کے الفاظ اللہ رب العالمین کی طرف سے معنی بھی اللہ رب العالمین نے نبی کی طرف وہی کی لیکن معنی کو معنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو یہ جو حدیث ہے اس سے حدیث کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ حدیث کے بغیر انسان اسلام کے اندر ایک انچ بھی نہیں چل سکتا ہے بہت سارے مسائل اکثر مسائل کا ذکر آپ کو پرانے کریم کے اندر نہیں ملے گا حدیثوں کے اندر ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لہذا حدیث بھی وہی ہے اس کا بھی ماننا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے اس کے بغیر بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا تو نماز کی کیفیت کیسی ہے نماز کا طریقہ کیسے ہے یہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا تو میں بتائیے رہا تھا کہ سمیر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے قرآن سے اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جائے اگر وہ مسئلہ صلب صالین کے نبی کے فہم اور صلب صالین کے فہم کے مطابق ہے اس کا ماننا واجب اور ضروری ہے حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے قابل قبول قابل عمل ہونی چاہیے قرآن میں اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے حدیث میں اس کی ضرورت ہے لہذا اگر وہ حدیث صحیح ہے ایک مرحلہ طے کر لیا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا وہ فہم اور وہ معنی جو بیان کیا جا رہا ہے کیا وہ معنی نبی کے طریقے کے کے کے اور سلب فہم مطابق ہے ہے کہ نہیں حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اس کا معنی غلط بیان کیا جا رہا لوگوں نے نہیں نہیں کیا کیا قرآن کو تو بدل سکے حدیثوں کو بھی نہیں بدل سکے لیکن قرآن کے معنی کو بدل دیا حدیث کے معنی کو بدل دیا ترجمے میں بدل دیا اور اس کا غلط معنی لوگوں کے سامنے بیان کر دیا نام دیتے ہیں قرآن کے آیت میں ہے حدیثوں کے اندر یہ سب جھوٹی بات ہے میرے بھائی لوگ اگر وہ سلم سالین کے فہم کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ قرآن و حدیث کا معنی اور مطلب نہیں ہے لہذا یہ بنیادی بات یاد رکھیے ہمیشہ کہ قرآن کا وہی فہم مطلوب ہے اور وہی معتبر ہے جو سلم سالین کے فہم کے مطابق ہوگا اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تو فہم و مسئلہ قابل قبول نہیں ہوگا اسے رد کر دیا جائے گا اور حدیث کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے حدیث صحیح ہے ہو گئی حدیث صحیح ہے قابل قبول قابل عمل ہے اب اس کا معنی جو بیان کیا جا رہا ہے اگر وہ معنی نبی کے فہم کے مطابق سلم صالین کے فہم کے مطابق ہے تو قابل قبول قابل عمل ہے ورنہ اس اس معنی کو رد کر دیا جائے گا حدیث نہیں رد کی جائے گی آیتیں نہیں رد کی جائیں گی اس کے معنی مفہوم کو جو سلم صالحین کے فہم کی برعکس ہے بلٹ ہے اس کو رد کر دیا جائے گا لہذا قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کو آج لوگوں نے غلط معنی بیان کر کے اپنے منحص کی اپنے مسلک کی اپنے مذہب کی تدریج اشار کی ہے اور ان کا سب سے بڑا حربہ ہے یہ سب سے بڑا حربہ یہی ہے عوام کل کلانام ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہے وہ ہر سفید چیز کو چربی اور سمجھتی ہے کہ وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں نبی کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بات صحیح ہے میرے بھائیو ہر آیت اور حدیثہ اور کا حوالہ دینے والے کی بات صحیح صحیح ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ بات شرب سالین کے فہم کے مطابق نہ ہو ان کے منہج ان کے طور طریقے کے مطابق نہ ہو کیونکہ وہی ہمارے لیے معتبر ہیں انہیں کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم اللہ رب العالمی نے نماز کی کیفیت نہیں بیان کی نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا یہ طریقہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے لہذا حدیث کو کے بغیر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے نماز ہی نہیں بلکہ کسی بھی عبادت کو صحیح طریقے سے انسان انجام نہیں دے سکتا اگر انسان حدیثوں کی طرف جو ہے نہ جائے یا حدیثوں کو نہ لے تو انسان کسی بھی عبادت کو صحیح طریقے پر جو نبی کا طریقہ اس کے مطابق انسان جان نہیں دے سکتا ہے تو نماز جتنی اہم ہے میرے بھائیوں اسی قدر اہم یہ بھی ہے کہ نماز کو نبی کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے آج بہت سارے لوگ نماز کو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے کسی کا رکو برابر نہیں ہوتا کسی کے سجدے برابر نہیں ہوتا کسی کو اور چیز برابر نہیں ہوتی کچھ لوگ بدعات ایجاد کر کے رکھے ہوئے ہیں نمازوں کے اندر نماز کے شروع میں نماز کے آخر میں اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں لہٰذا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز ہم نے کیسی پڑھنی ہے نبی کی طریقہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سالوں سال پوری زندگی نماز پڑھتے رہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر نماز ہو رہی ہے اور وہاں نماز دہ ہو رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو آج بہت ساری عبادتیں ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں لیکن وہ ساری عبادتیں نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے بہت ساری بدعت اور خرابات کی جا رہی انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اسی بدعت اور خرابات کے اندر لیکن وہ نبی کے طریقے پر نہ ہی نہیں ہے وہ بدعت اور خرافات ہے وہ اس لیے جاننا ضروری ہے میرے بھائی دین کے بارے میں محنت کرنا دین کے بارے میں کوشش کرنا دین کے بارے میں جانکاری لینا علم حاصل کرنا جو معتبر علماء ہیں ان علماء کی طرف رجوع کرنا ان سے مسئلے مسائل پوچھنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے تاکہ ہم دین کو سمجھیں جیسے آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے آپ پوچھتے کون ورک شاپ اچھا ہے کون سا مکینک اچھا ہے اسی کے پاس لے کر کے آپ جاتے ہیں اپنی گاڑی کو بنانے کے لیے آپ تحقیق کرتے پوچھتے ہو لوگوں سے پوچھتے ہو یا وہ ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کرنا ہے آپ کو کون سا اچھا ڈاکٹر ہے بچوں کا یا فلاں مرد کا اچھا ڈاکٹر کون ہے آپ پوچھتے ہو باقاعدہ ایسے نہیں جس ڈاکٹر کو جا کر کے چاہ دکھا دیا دل کا مریض ہے تو جا کر کے عام جنرل ڈاکٹر کو دکھا دیا اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو ڈاکٹر دل کا مریض ہے انسان جو دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے لہذا دین کتاب و سنت کو سلم سالین کے فہم کا نام ہے لہذا وہی دین کے ڈاکٹر ہیں جو سلب سالین کے فہم کے مطابق سمجھنے والے ہیں انہیں کے پاس آپ کو جانا ہے کیونکہ مرض ہے یہ بیماری ہے تو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کے ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے لہذا سلب سالین کے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو دین کو اسلام کو سمجھنا یہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نبی کا حکم یہی ہے کہ ہم اسی کو اسی کے مطابق سمجھے میرے بھائی اگر نہیں سمجھیں کہ انسان گمراہ ہو جائے گا اسی لیے آج کتنے سارے فرقے ہیں اسلام کے اندر کتنے سارے توجہات ہیں کتنے سارے لوگ ان یاد کر رکھیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سالین کے عقیدے کو ان کے منحج کو طور طریقے کو چھوڑ کر کے نیا نیا طریقہ یاد کر لیے لیا جماعت اسلام کے اندر پیدا ہو گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا طریقہ ہمارے لیے جاننا ضروری کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے ایک صحابی تشریف لائے جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھ لیا اگر کے نبی کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا فصل فی الم قلم جوسل جاؤ نماز پڑھو دوبارہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے پھر نماز پڑھ کر کے آئے ہمارے نبی سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا کہا جاؤ پھر نماز پڑھو نماز نہیں پڑھی تم نے تیسری بات کیا انہوں نے پھر کہا جاؤ نماز پڑھو تم نے کہا کہ اللہ کے صول صلی اللہ علیہ وسلم اور صلاح نماز کیسے پڑھی جاتی ہے مجھے بتائیے نماز کا طریقہ مجھے بتائیے کیسے پڑھی جاتی ہے پھر آپ نے ان کو نماز کا پورا طریقہ بتایا کیسی نماز پڑھی جاتی ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث کے کا مفہوم میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا علماء نے بیان کیا اس حدیث کے اندر اس حدیث کو المسی کہا جاتا علماء اور علم جانتے ہوں گے کہ وہ شخص جس کو نماز کو بھول گیا تھا یا نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا رکو اور سجدہ برابر نہیں کر رہا تھا اس حدیث کو المسی صلاح کہا جاتا ہے ایسا شخص جس نے اپنی نماز کو نماز کو بھول گیا اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے اور ساری حدیثوں کو اکٹھا کر دیا اس کے تعلق سے ساری حدیثوں کو اکٹھا کر دیا انہوں نے اس حدیث کے جو یہ جو حدیث البوسی صلاحت ہو تو یہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تمہیں نماز نے تین مرتبہ کیا چوتھی مرتبہ ہے تو کہا کہ مجھے طریقہ بتائیے کیسے نماز پڑھنا پھر آپ ان کو نماز کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے کیسے نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے کے ارادہ اچھی طریقے شروع کرو قبلے کے تبرک کرو اللہ ابر کہو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو اطمینان کے ساتھ رکو کرو سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سدے کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھو یہ ساری باتیں آپ نے فرمائی رکو کے بعد کھڑے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو اور بہت ساری باتیں آپ نے بتائی تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کو نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے ضرور انسان کے لیے آپ نے تین تین بار ان کو لوٹا دیا کہا جاؤ دوبارہ نماز کو تمہیں نماز نہیں پڑھی ہے لم تسلی تمہیں نماز ہی نہیں پڑھی اسے اگر نبی کے طریقے کے مطابق انسان نماز نہیں پڑھتا تو گویا کسی نماز نہیں پڑھی آج ہمارے بہت سارے بھائی لوگ رکو نہ برابر نہ رکو کے بعد میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا رکو کے بعد برابر کھڑے ہی نہیں ہوتے جھکے ہی رہتے جھکنے ہی کی حالت میں سجدے کے اندر چلے جاتے سجدہ کیا اور سجدے کے بعد بیٹھے نہیں صرف منڈی اٹھائی سر اٹھایا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کر لیا نہ اس بلّہ ذالک میرے بھائیوں یہ کون سی نماز ہے یہ کون سی نماز ہے ایک حدیث میں آپ سنایا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہمارے نبی نے پوچھا لوگوں سے کہ زانی اور چور اور شرابی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے آپ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے علیہ وسلم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے کہا یہ بڑا گناہ ہے چوری کرنا شراب پینا ذرا کرنا بڑا گناہ ہے پھر آپ نے کیا فرمایا کہ ان سب سے برا چور وہ ہے اللہ صلاحت ہی جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے سب سے برا چور یہ ہے وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے صاحب کرام نے پوچھا کہ نماز میں انسان کیسے چوری کرے گا نماز میں چوری کا کیا مسئلہ ہے چوری تو مال کی کی جاتی ہے نماز میں کیا چوری ہمارے میرے فرمایا اللہ تم سجودہ جو رکو اور سجدے کو پورا نہ کرے وہ نماز کی چوری کرتا ہے یہ سب سے بری چوری ہے میرے بھائی مسد احمد کی روایت ہے یہ صحیح روایت ہے یہ کہا کہ چوری ہے یہ انسان رکو برابر نہیں کرتا سجدے برابر نہیں کرتا مکمل جیسے کرنے کا حکم ہے اس چور سے برا چور ہے یہ جو مال کی چوری کرتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے گویا کی جو جو اور سجدے انسان برابر نہ کرے اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جلد جلدی نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا ماشاء المسلمین لا اے مسلمانوں کی جماعت میری بات سن لو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو اپنی پیٹھ کو رکو اور سجدے کے اندر برابر نہیں کرتا برابر نہیں رکو کیا اس نے برابر سجدہ نہیں کیا اور اس طریقے سے اٹھ گیا تو آپ نے اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی لا یقین لا اللہ یقین وسلم بہو اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جب رکو اور سجدے کے اندر اپنے پیر کو برابر نہیں کرتا یہ صحیح ابن ابن نمازہ کی روایت ہے اور امام علماء رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے ایسے وہ مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سر فرمایا لا تجزی صلاح الرجلی حتیٰ یقین ازہ رہو پھر و سجود اس آدمی کی نماز کافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سرکو اور سجدے کے اندر اپنی پیٹھ کو برابر نہ کر لے جب تک اس کی پیٹھ برابر نہ ہو جائے یعنی کہ رکو کے اندر گیا برابر سے پیٹ نہیں اس کی ہوئی فوراً کھڑا ہو گیا یا سجدے کے اندر گیا اور فوراً بیٹھ گیا یا بیٹھا نہیں دوسرے سجدے کے اندر چلا گیا آپ ہمارے اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی کافی نہیں اس آدمی کی نماز جس آدمی کی نماز میں اس کا اپنی پیٹھ رکو اور سجدے کے اندر برابر نہ اس آدمی کی نماز کافی نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے ہمارے نے فرمایا ابو اللہ علیہ اللہ لا ہی اس آدمی کی نماز کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے جو آدمی رکو اور سجدے کو برابر نہیں کرتا ہے رکو اور سجدے کو برابر نہیں کرتا اس آدمی کی نماز کی طرف اللہ اللہ نہیں دیکھتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کیا فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے نماز کا دسواں حصہ بھی کسی کو ملتا کسی کو ایک حصہ ملتا کسی کو دوسرا حصہ ملتا اور ایسے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کی نمازیں اوپر تک نہیں جاتی ان کی نمازیں مار دی جاتی ہیں کیونکہ نمازوں میں خوش و خدو نہیں نمازوں میں اخلاص نہیں نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ نبی کے طریقے پر نہیں اسے نماز اوپر نہیں جاتی اور اس نماز کو جو ہے لوگوں کے چہروں پر مار دیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے حفت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جلدی نماز پڑھ رہے تھے تو ہفتے حدیفہ جن کو ہمراج رسول کہا جاتا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماشاء اللہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اور کیا کہا وہ بولو غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی کا یہ بخاری کی روایت ہے یہ تمہاری وفات ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کے طریقے پر تمہاری وفات نہیں ہوگی تم اس طریقے سے نماز پڑھو جلدی جلدی یہ منافقوں کی نماز ہے کوے کی طریقے سے چونچ مارتے ہیں اور جلدی جلدی ٹھونگے مار کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میرے بھائیوں جتنا اہم ہے اتنا یہ اہم ہے کہ نماز کا طریقہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز آپ کو کیسے پڑھنے کیا طریقہ ہے کس طریقے سے پڑھیں گے یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اسی لیے انشاءاللہ شاء جمعے سے آپ لوگوں کے سامنے ہم یہ بتائیں گے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کیسی کیفیت ہونی چاہیے کیسی ہماری نماز ہونی جاننا ضروری ہے میرے بھائی ہمارے لیے بلکہ اور بہت ساری چیزیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے ایسا نہ کہیں ہو جائے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہم خوش رہیں کہ ہماری نماز بہت اچھی ہو رہی ہے ہم دوسروں کو دیکھ لیں کہ تو بہت اور جلدی پڑھتا ہوں میں تو اسے تھوڑا بہتر پڑھتا ہوں یا اس طریقے سے انسان سوچ لے اس لیے طریقہ وہی جو نبی نے پہلے امت کو سکھایا ہے اسی طریقے پر انسان کو نماز پڑھنا ہے بتانا لوگوں کو بچوں کو سب کو تعلیم دینا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے عورتوں کو تعلیم دینا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہماری اس میں ذمہ داری نہیں کہ پیسہ کما کر کے گھر بھیج دیا خرچ بھیج دیا پورے سب مہینے کا اور ہماری ذمہ داری ادا ہوگی اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کے اندر آپ کے خاندان میں کوئی برائی ہے یا اس طریقے سے کوئی شرک اور بدعت اور خرابات ہو رہی ہے اس کی صلاح کرنا یہ آپ کی اور بڑی ذمہ داری ہے اگر انسان کے پاس مال میں مر گیا کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کے پاس دین توحید کی دولت ہے سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے مر گیا فاقہ میں مر گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے جنت کے اندر جائے گا وہ لیکن انسان کے پاس مال کی فراوانی مال کی کثرت ہے لیکن شرک اور بدعت اور خرافات کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے یا اس طریقے سے شریعت کے خلاف اس کی زندگی گزر رہی ہے آپ کتنا بھی پیسہ بھیج دو آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری وہ ذمہ داری آپ کے کا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہر آدمی ذمہ دار ہے شوہر ذمہ دار ہے کوئی بیوی کی بیوی ذمہ دار ہے گھر کا مالک ذمہ دار ہے سب ذمہ دار ہیں ہر ایک اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیا مت کے دن آپ بھی ذمہ دار ہو آپ کے پاس بیوی آپ کے پاس بچے ہیں آپ کی بھی ذمہ داری آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کہاں تک اپنے بچوں کی تربیت کی کہاں تک اپنے بچوں کا خیال رکھا بیوی کا خیال رکھا ذمہ داری ہے ہماری بات کی ہم ان کو بتائیں میرے بھائی لہٰذا اس ممبر سے آپ کو جو بھی بات بتائی جاتی ہے الحمد للہ سرف سالین کے عقید و فام وی بتائی جاتی ہے آپ کی ذمہ داری بنتی کی بات کو سننے کے بعد اپنے سینے تک محدود مت رکھیے اسے اپنے گھر والوں کو بتائیے یہ ذمہ داری ہے آپ کی کیا اللہ تعالیٰ سوال کرے گی آنے سے پہلے کا نہیں معلوم تھا تو ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر مسئلہ حل ہو جاتا لیکن آنے کے بعد اگر معلوم ہو گیا اور آپ نے نہیں بتایا آپ خائن ہوں گے خیانت کرنے والے ہوں گے سب سے بڑی خیانت یہی ہے کہ انسان اپنے بچوں کا حق نہ ادا کرے اپنے اہلویال کا حق ادا نہ کرے اور اپنے پا مادہ کے لوگوں کا حق ادا نہ کرے اس لیے میرے بھائی ساری باتیں توحید کی سنت کی یا اور دیگر موضوعات پر آپ کے سامنے اس نمبر سے دو ہی باتیں کی جاتی ہیں الحمد للہ سلم سارم کے عقید فہم کے مطابق آپ کے سامنے پوری باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ بڑی سعادت کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے آج لوگ متلاشی ہیں چاہتے ہیں کہ ان کو حق کی بات ملے کا کے مطابق ان کو باتیں بتائی جائیں بدعت اور خواب اور قصے اور کہانیاں نہ بتائی جائیں ان کو وہی باتیں بتائی جائیں گے جو اللہ کے سن کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ایک اللہ کتاب میری سنت ہے جو دونوں کو مضبوطی سامنے کبھی گمراہ نہیں ہوگا وہی باتیں آپ کے سامنے یہاں پر کی جاتی ہیں لہذا سننے کے بعد صرف اپنی اپنے حد تک اس بات کو مت رکھیے اس بات ان باتوں کو گھر والوں تک پہنچائیے دنیا کی کوئی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے فوراً دوسروں کو بتاتے ہیں فلاں فلاں جو ہے دکان کے اندر سل لگا ہوا ہے اتنا کا سامان اتنے سستے مل رہا ہے انسان فون فون کرتا اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے دوستوں کی چلے آؤ کلینٹس لگا ہوا ہے دکان ٹوٹنے والی ہے سو ریال کا سامان بیس ریال میں مل رہا چلے آؤ مال بہت سستا مل رہا ہے اس کے لیے انسان فون کرتا ہے میرے بھائی کو بتاتا ہے لیکن دین کی بات معلوم ہوتی تو سنت کی بات معلوم ہوتی ہے اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتا جو کہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے اس سے بڑا وہ بڑا مسئلہ ہے آپ یہ سامان نہیں لوگے مان لو نہیں لوگے کچھ فرق نہیں پڑے گا آپ کے اوپر آپ کو زیادہ کیا ہوگا مہنگا مل جائے گا اس سے زیادہ اور کیا آپ کا ہوگا لیکن یہاں دین کی بات ہے اگر ان کو نہیں بتائیں گے جہنم کے اندر بنیں گے اگر شرک اور بدعت اور خرافات کے اندر ملوث ہیں شریعت کے خلاف ان کی زندگی گزر رہی ہے تو اس لیے میرے بھائی کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کی بنتی ہے صرف مال بھیج دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ان کو دین کی تعلیم دی جائے تو سنت ان کو بتائی جائے ان کو سمجھایا جائے تو نبی کی نماز کا طریقہ کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اتنا تو سب جانتے نماز پڑھنا ضروری ہے لیکن یہ جاننا کہ کیسے پڑھنا یہ بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے اس سے کم اہم نہیں ہے یہ یہ مسئلہ اسے معمولی نہ سمجھیے اس مسئلے کو معمولی مت سمجھیے یہ بہت معمولی مسئلہ نماز پڑھ لیا کیسے بھی پڑھ لیا نماز تو پڑھانا نماز پڑھانا نماز کیسے پڑھنا یہ زیادہ یہ بھی جاننا ضروری میرے بھائی ہمارے لیے ہمارے بھی نکاح فرما جاؤ نماز پڑھو دوبارہ تمہیں نماز نہیں بھی تین مرتبہ ہمارے بھی لوٹا دیا حضرت حضیفہ نے نکاح فرمایا اگر تم مر گئے تو نبی کے طریقے پر تمہاری وفات نہیں ہوگی نماز کافی نہیں ہوگی انسان کی اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑے گا رکور سجدے تمام چیزوں کو برابر نہیں کرے گا اعتدار اور اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے دنیا کہے اس کی نماز جیسے کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے حج کر رہا ہے دنیا کی نظر میں حج ہے وہ لیکن اگر اس کا مال حلال نہیں ہے ریاکاری کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے کوئی حساب نہیں ہوگا دنیا کے لحاظ سے وہ حاجی ہے دنیا کے لحاظ سے وہ نمازی ہے لیکن اللہ رب العالمین کا آج کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں ہم کو اپنی محنت پر بات کریں کیوں ضائع کریں نماز پڑھتے ہیں توفیق دی اللہ رب نے الحمد تو نماز کو نبی کے طریقے کے مطابق بنائیے ہم نبی کی امتی ہیں آپ کا قول ہمارے لیے قابل عمل ہے واجب العمل ہے کہ آپ کے قول پر عمل کیا جائے آپ کی سنت کو اپنایا جائے اسی کے مطابق ہر چیز کی جائے تو الحمدللہ اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے توفیق بنا کر پائے اللہ ہمارے دل اخلاص پیدا کرے اللہ تعالیٰ نبی کی سنت کے مطابق ہر عبادت کو کرنے کی توفیق دے توحید پر قائم رکھے بدعت اور خرافات اور شرک سے ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکامین بارک اللہ علیہ ورقان الدین و نافان بلا ذکر الحکیم ان جواد نعالی الرف الرحیم